سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم والے کو عبادت گزار پر اتنی فضیلت حاصل ہے جیسے چاند کی بقیہ ستاروں پر ہے بے شک اہل علم ہی انبیاء کرام کے وارث ہیں انہوں نے ورثے میں درہم و دینار نہیں لیے بلکہ علم وصول کیا پس جس شخص نے علم حاصل کیا اس نے نبوی میراث سے بھرپور حصہ لے لیا حدیث نمبر دو سو چھیالیس مسند احمد